میں چرنے والی ہو ٹھیک ہے یا وہ گھر میں کام کرنے والی یا گھر میں پلنے والی جسے پالتو جانور کہا جاتا ہے جنگل میں چرنے والی ہو یا گھر میں پلنے والی کیسی ہو پارا جن سہول کو بیمار یعنی وہ گائے جس کی ابھی صفات اوپر ذکر کی گئی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے علینا اس کا حال ہمارے اوپر مشتاب ہو چکا ہے دقت کراتی کیونکہ اس طرح کی گائے تو بہت زیادہ قلم نہ مقصودہ ہم اصل چیز کی طرف اصل مقصود کی طرف نہیں جا سکتے وہ اللہ اگر آپ کے پروردگار وضاحت کریں گے تو پھر شاء اللہ اللہ نے چاہا تو ہم اس کی طرف رہنمائی حاصل کر لیں گے اس کو پا لیں گے اور پھر حدیث تھی لو لم تسنو لما بشنت لهم آخر الابد اللہ حدیث میں آتا ہے اگر یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ جو قاتل کے بارے میں پوچھ رہے تھے بار بار گائے کا ذکر کر رہے تھے اگر یہ لوگ لم تسنو انشاءاللہ نہ کہتے کیسے بھی آیت میں ہے نا انشاءاللہ شاء اللہ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو گائے کا ملیہ سامنے واضح نہیں ہو سکتا لیکن چونکہ انہوں نے اپنے قول میں انشاءاللہ کہا تو اس لیے پھر گائے کی وضاحت ہو گئی تو یاد رکھیے کیا انشاءاللہ کی پاور ہے یہ ثابت ہوتا ہے اس لیے ہم جو بھی عمل کریں ساتھ انشاءاللہ ضرور کہیں اللہ اس میں برکت ضرور ڈالتے جی ہاں اور آپ کو معلوم ہوگا یاجوج ماجوج کا بڑا مشہور واقعہ ہے اور ان کے بارے میں لکھا ہے علماء نے کہ وہ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں کھاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے جس دیوار کے پیچھے ان کو بند کر دیا گیا اور پھر وہ جب ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو شام ہو جاتی ہے رات ہو جاتی ہے چلے جاتے ہیں واپس پھر سے وہ آتے ہیں وہ دیوار اتنی ہی پھر ان کو نظر آتی ہے پھر اس کو رہے ہوتے ہیں جب اللہ کو منظور ہوگا ان کا چھوڑنا تو آخری دن ان کی زبان سے نکلے گا کہ ہاں اب تھوڑی سی رہ گئی انشاءاللہ تو وہ اس کو ختم کر دیں گے تو جیسے وہ ان شاء اللہ کو وہ ختم کر چکے ہوں یا ان کے ظہور کی علامت ہوگی وہ آ جائے گی تو لہٰذا ان شاء اللہ کی پاور ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے میں اپنے نبی کو فرمایا نا وہ آیت ہے کہ جس نے فرمایا کہ جب بھی آپ کسی کام کے بارے میں کہیں تو آپ ان شاء اللہ ضرور کہا کریں جی ہاں قرآن مجید کی آیت القاف میں ہے تو اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ آپ جب بھی کسی کام کے بارے میں کچھ کہیں تو پھر انشاءاللہ کہا کریں اس بارے میں ہم بھی بالکل کام کریں انشاءاللہ کہنا چاہیے اچھا خالا ان نہ بپر ضرور تصير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه الداشي يا تسيها قال الان جئت بالحق فذبحوها وما تاذوا يفعلون اچھا جی حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ایسی ہو ہو لا غیر کہ جس کو کھیتی کے لیے نہ جوڑا گیا ہو یعنی جس سے کام نہ لیا گیا ہو تو اور نہ ہی وہ ایسی ہو کہ زمین کو پھاڑنے والی ہو یعنی زمین میں ہل چلاتے ہوئے اس سے کام نہ لیا گیا تو قد زراعتی یعنی وہ ایسی نہ ہو کہ اس کے ذریعے سے زمین کو الٹ پلٹ کیا جائے یعنی ہل چلایا جائے اور جملہ تو صفت داخلہ یہ جملہ تو ارضا یہ ضرور ان کی صفت ہے ضرور موسوخ ہے اور خبریا ہو کر اس کی صفت ہے نفی یہ نفی کے تحت داخل ہے جیسے سے تھا نا بقرت اللہ نہ تو ایسی ہو کہ اس سے کام لیا جائے اور آگے فلا تفصیل ارضا اور نہ ہی اس سے کام لیا جائے ولا تفصیل ہر اور نہ ہی اس سے کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے استعمال کیا گیا جیسے پہلے ہوتا تھا نا رہٹ بنے ہوتے تھے کنویں دو بیل یا ایک بیل کو جوڑا جاتا تھا وہ چکر لگاتا رہتا تھا پانی وہ پیپے سے ہوتے تھے وہ نیچے سے پانی اٹھاتے اوپر لے کے آتے کھال میں پھینکتے نہر سے پانی بھرتے وہ ایک چکر سا چلتا تھا پرانے دیہاتوں کی بات ہے اب تو دیہات ایڈوانس ہو چکے ہیں نا اب تو انہوں نے پندرہ پندرہ دس پاور کی جو ہے وہ موٹریں رکھ لی ہوئی ہیں فیوٹر انجن رکھ لیے ہوئے ہیں اب تو یہ چکر نہیں رہا پہلے نہروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے راحت اور کنویں بنائے جاتے تھے پھر ان کنو میں ایک چرخا سا بنایا جاتا تھا جس کے ارد گرد لوہے کے پیپے یا کرسٹر باندھے جاتے تھے جو نہر اس نہر سے ایک گڑا ہوتا جاتا تھا اس نہر میں پانی کٹھا ہوتا تھا اس نہر سے وہ پیپے بھرے جاتے تھے یوں گلائی میں پیپے چلتے جاتے تھے جیسے ہی بیل چلتا تھا وہ پیپے بھی حرکت کرتے تھے اور پھر وہ اٹھا کے کھالے میں ایک نالی میں پانی پھینکتے تھے پھر اس نالی کے ذریعے سے کھیتوں کو پانی لگایا جاتا تھا تو یہ وہ طریقہ تھا اس لیے فرمایا والا تفصیل ہر تھا وہ گائے ایسی ہو اس کے ذریعے سے کھیتی کو سینچا بھی نہ گیا ہو کھیتوں کو پانی کے لگایا گیا محی اس کو کھیتی کے پانی لگانے کے لیے استعمال نہ کیا گیا مسلم اور وہ پاک صاف ہو ہر عیب سے آثار ہر عیب سے صاف ہو وہ العمل اور کام کے نشانات سے بھی پاک ہو پتہ نہ چلے کہ اس سے کوئی کام لیا گیا کہ نہیں بڑی زبردست قسم کی گائے کوئی کام نہ اس سے لیا گیا ہو شدید گرد رنگ کی ہو سفرا ٹھیک ہے اور کہیں سے بھی اس گائے کے اوپر کوئی عیب کوئی نشان نظر نہ آئے راشیہ تصویر مسلمت راشیہ تصویر غیر لونیہ اور زرد رنگ کے علاوہ اس میں کوئی اور رنگ نہ ہو کوئی رنگ ہو خالص زرد رنگ کی ہو بس ایک ہی رنگ کی ہو قال الان جئت بالحق تو قوم والے کہنے لگے موسا اب تو نے صحیح بات بتائی ہے اچھا تو ایسی گائے چاہیے ہمیں نقب کا بل بیان کہنے لگے کہ اب تو نے بہترین اور پوری بات بتا دی فتح لبوہا انہوں نے گائے کو تلاش کرنا شروع کر دیا اس گائے کو بھی نے پایا کو ایسے نوجوان لڑکے کے پاس جو اپنی والدہ کا فرما بردار تھا باری بھی امی جو اپنی والدہ کا فرما بردار تھا تھا برداشت نے اس کو خرید لیا اس سے بمل عمت کی اس کی کھال کے بھراؤ کے برابر سونا دے کر کہ جو وہ تلاش کرتے کرتے بنی اسرائیل والے ایک جنگل میں پہنچے اور جنگل میں ایک کنڈی دیکھی ایک جھونپڑی دیکھی وہاں پہ گئے تو ایک بوڑھی ماں اور ایک بچہ نوجوان لڑکا کام کر رہا تھا وہ گائے صرف اسی کے پاس تھی اور یہ بھی اللہ نے یہ بھی یاد رکھے گا علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے پھر وہ لڑکا چونکہ اپنی ماں کا فرما بردار تھا اور ماں اسے اسے ہمیشہ دعائیں دیتی تھی کہ بیٹا اللہ تجھے بہت مال و دولت دیتا اللہ تجھے بہت مال و دولت دے گا جب اس کی خدمت کرتا تھا وہ دعا دیتی تھی اللہ تجھے بہت مال و دولت دے گا ہیں جب یہ آئے ہیں اس نے کہا بھائی ہم تو تلاش کر کے پھر پھر کے آگے یہ گائے صرف تمہارے پاس ہے شدید درد رنگ کی ہے اس میں کوئی ایب نہیں ہے کوئی دوسرا رنگ نہیں ہے اور کبھی تو نے اس سے کام بھی نہیں لیا یہ گائے ہم نے تجھ سے لے لی وہ نہیں مانا اس نے کہا نہیں میں نہیں بیچتا اس نے کہا جو قیمت مانگو گے وہی دیں گے اس نے کہا کہ گائے کا جتنا وزن ہے اس کے وزن کے برابر سونا دے دو یہاں پہ تو لکھا ہے نا گاؤ گائے کے چمڑے کے بھراؤ کے بقدر تو ظاہر بات ہے گائے کا چمڑا جو اترے گا وہ گاؤ گائے کے وزن کے برابر ہی ہوگا چمڑا گوشت کے اوپر ہے نا جب اس کو سونے سے بھریں گے تو گویا پوری ایک قسم کی گائے بن جائے گی تو اس نے کہا کہ ہاں جتنا گائے کا وزن ہے اتنا سونا دے دو گائے لے جاؤ بنی اسرائیل والوں نے سونا اکٹھا کر کے اتنا سونا دیا گائے کو خریدا اس گائے کو خرید کے پھر انہوں نے ذبح کیا کا تو قریب تھا کہ وہ ایسا نہ کرتے غلط اس گائے کی قیمت کے بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے حدیث اور حدیث میں آیا ہے لو زبر بسر اگر وہ کوئی بھی گائے زیبا کر دیتے تو یہ ان کے لیے کافی ہو جاتا معاملہ حل ہو جاتا تو اللہ کے شدت ان خوشی لیکن انہوں نے سوالات کر کے نبی سے بار بار پوچھ کے اپنے اوپر خود سختی کی تشدد اللہ علیہ تو اللہ نے بھی ان پر سختی کا معاملہ فرمایا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نا اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ اور صحابہ بار بار ایک چیز پہ سوال کر رہے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو تباہ ہوئی ہیں وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے کثرت سوال کیا سوال کی کثرت کی بار بار ایک چیز کے بارے میں پوچھتے رہے اور بار بار پھر حکم نازل ہوتا رہا پھر وہ پورا نہیں کرتے تھے نافرمان ہوتے رہے نافرمانی کی وجہ سے وہ بھٹک گئے بھٹک گئے تو اللہ نے ان کو عذاب دے دیا تو اس کے لیے کثرت سوال کی عادت نہیں ہونی چاہیے جہاں ضرور کو وہاں پہ سوال پوچھ لیا بار بار کسی چیز سے مصر نہیں ہونا چاہیے جیسے بنی اسرائیل والے گائے اب وہ گائے اللہ کے نبی نے فرما دیا علیہ السلام نے گائے جی کر دو بس کر دیتے بھائی کوئی بھی گائے پکڑ کے پوچھا نہیں بتاؤ جی وہ کیسی ہو رنگ کیسا ہو موٹی ہو چھوٹی ہو وہ جنگل میں چرنے والی ہو گھر میں پلنے والی ہو اس کا رنگ کیسا ہو ہاں؟ وہ جیسے جیسے سوال کرتے گئے اللہ پھر ایسے ایسے حضرت علیہ السلام کی زبانی جواب دلواتے گئے ہاں ہاں ایسی بھی ہو ایسی بھی ہو یہ بھی ہو وہ بھی ہو چلو پھر گائے کے برابر سونا دے کے جان چھوٹی گائے ملی آگے دیکھیے اور جس نے قتل کیا ایک جان کو تم آپس میں جھگڑنے لگے اس جان کے معاملے میں اس کے قتل کے معاملے میں اللہ رشم ماکن تم سکتے ہو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جس کو تم چھپا دیتے واحد قتل تم نسن فدا اور اصل ادغام الطاف الاسی سے اصل میں جہاں پہ ادغام ہوا ہے تا کا دال کے اندر اصل میں کیا تدا آدار تو تال اور دال چونکہ قریب المخرج ہے المخرج ہونے کی وجہ سے تا کو دال کے بدلا تو دو دال اکٹھی ہو گئی تو ادغام ہو گیا تو پھر پڑھا جائے گا تم یعنی تم نے آپس میں جھگڑا کیا ایک دوسرے کو برا بلا کہا اس بارے میں کہ اس نے قتل کیا اس نے قتل کیا اور اللہ تعالیٰ مخرجن کے رحمت نے تفریح کی ہے اللہ ظاہر کرنے والے تھے جو تم چھپاتے تھے من اس قتل کا جو امر تھا وہ اس کو وہاں کا یہ جملہ معترضہ ہے اور یہ قصے کا اول حصہ ہے پورا قصہ پیچھے بیان کر دیا گائے کو تلاش کرو ذبح کرو سارا کچھ اصل میں یہ قصے کا اول حصہ ہے اور یہ جملہ معترضہ اس وجہ سے ہے کہ جہاں ایک عبارت چل رہی ہو ایک تسلسل کسی بات کا چل رہا ہو بیچ میں کوئی جملہ ذکر کر دیا جائے اسے جملہ محترضہ کہا جاتا ہے جملہ محترضہ ایک انوکھا جملہ بیچ میں آ گیا اب دیکھو نا پیچھے ذکر تھا فضا انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا جب گائے کو ذبح کیا تو اگلا حکم تو ہونا چاہیے تھا ذبح کرنے کے بعد اس کا مخصوص حصہ گائے کا اس مردے کے ساتھ لگاؤ تاکہ وہ زندہ ہو لیکن بیچ میں یہ ایک جملہ آ گیا قتل تم نسن فدارا تم کہ جب تم نے تمہارا ایک بندہ قتل ہو گیا تم آپس میں جھگڑنے لگے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اس چیز کو جس کو تم چھپاتے تھے اب پھر وہی تسلسل شروع ہو رہا ہے سب اللہ بریبو بھی پھر ہم نے ان سے کہا جب انہوں نے گائے کو ذمہ کر لیا پھر ہم نے ان سے کہا سب اللہ بریبو القیل تم لگاؤ مردے کو اس قتیل کو بپا دیا اس گائے کا بعد حصہ یعنی مارو اس ریبو ہے اس کو مارو فضور بدلسانیہ او عجد دیا بس اس گائے کی زبان یا اس کی دم کا حصہ اس کو لگایا گیا فحیا وہ زندہ ہو گیا فقال قتلنی فلان و فلان لابن عمي کی اور اس نے کہا مجھے میرے چچا کے فلاں اور فلاں بیٹے نے قتل کیا ہے وہ ماتا اور یہ کہہ کر وہ مر گیا فحرم المیراث و وقتلا تو ان دونوں کو بھی سے محروم کر دیا گیا اور دونوں کو بھی قتل کر دیا گیا کیوں یہ قصہ پورا ہو جی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے تھے چونکہ ان کا تذکرہ چل رہا تھا کہ کیسے کیسے تمہارے جھگڑے بھی ہوئے تو پھر بھی اللہ نے تم سے انعام کیا تمہاری رہنمائی کی تم پر احسان کرتے ہوئے پیغمبر کی دعا کے صدقے میں اللہ نے مردے کو بھی زندہ کیا اس نے بھی تمہاری رہنمائی ٹھیک اللہ فرماتے ہیں لکھا اللہ اسی اسی طرح طرح کا مطلب لکھتے ہیں اسی طرح زندہ کرنا یوحی اللہ الموتا اللہ زندہ کرتا ہے مردوں کو میوری کم آ جاتی ہے اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے یعنی دلا قدرت اپنی قدرت کے دلائل دکھاتا ہے تاکہ تم عقل مند بن جاؤ سمجھنے لگ جاؤ اے تدبرون فتعلمون ان القادر على احیاء نفس واحدة تاکہ تم جان جو جان جاؤ اس بات کو غور و فکر کرو اس بات کے اندر کہ وہ ذات جو قادر ہے ایک جان کو زندہ کرنے پر قادر على احیاء نفوس کثیر وہ قادر ہے بہت ساری جانوں کو زندہ کرنے پر تاکہ تم اس بات کو سمجھ جاؤ جس طرح اللہ نے ایک مردے کو زندہ کیا اس طرح جب تم سب مر جاؤ گے قیامت میں تمہیں بھی زندہ کرے گا لہذا اللہ کی طرف لوٹ آؤ دو تم ایمان لے آؤ اب اللہ نے سمجھا بھی دیا یہ سارا معاملہ ہو بھی گیا لیکن پھر کیا ہوا یہ بنی اسرائیل تھی نا اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں تھے جلدی سے کا مادہ بھرا ہوا تھا تم نہ اللہ پھر ان کی حالت بیان کر رہی ہے کہ میں نے اتنے احسانات کیے اتنے اکرام کیے ان کا اتنے انعامات کیے اور پھر ان کی حالت کیا تم نہ پسند ہو لوگوں کو تمہارے دل پھر سخت ہو گئے جس بات ازالے کا اس واقعے کے بعد اس واقعے کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے یہ ارشاد کن کو ہو رہا ہے ایو ہل یہود اے یہودیو تمہارے دل پھر سخت ہو گئے سر ابت عن قبول الحق وہ جی، سلابت عن قبول الحق تو حق کو قبول کرنے سے خالی رہے الی جو ہے اشارہ ہے اس کا مشار کا واقعہ ہے اور دوسرا وہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے وہ سور پہاڑ کو اٹھا کے ان کے سروں پہ کیا آواز آئی بادلوں سے کہ یہ تورات میری کتاب ہے ان پر جو بڑے سلوا کا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں اس کے بعد ہمارے دل سخت ہو گئے شکل کہ وہ پتھر بن گئے یعنی سختی کے اندر جتنا پتھر سخت ہوتا ہے اس طرح تمہارے دل بھی سخت ہو گیا یہ پتھروں سے بھی سخت بن گیا آگے اللہ پتھروں کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ پتھروں میں سے تو پتھر ایسے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں نرم ہوتے ہیں لیکن تمہارے دل تو پتھروں سے بھی کیا سخت ہو گئے اور پتھروں میں سے تو بعض ایسے ہیں جن سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں پانی کے حکومت فائدہ اٹھاتی ہے تو علما لما یشکو اور بعض تو ایسے ہیں کہ جو چر جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں فیخما ان سے پانی نکلتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے شین یہاں پہ اصل میں یہ تشقق تھا تو یہ تا کو شین سے بدلا شین کا شین میں ادغام کر دیا یشقق ہو گیا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ اللَّهِ اور پتھروں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے اپنی جگہ سے ہل پڑتے ہیں اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں کانپ جاتے ہیں یبزل من علوب الى صفر جو بلندی سے نیچے کی جانب جھک جاتے ہیں گر جاتے ہیں فقلوبكم لا تتأثر ولا تلين ولا تخشوا اور اے یہودیو تمہارے دل نہ تو متاثر ہوئے کسی چیز سے نہ ہی نرم ہوئے اور نہ ہی وہ اللہ کے سامنے ڈرے یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے اللہ تمہاری ہر کر کو ہر عمل کو دیکھ رہا فائن اب سوال یہ ہوتا ہے جب اللہ ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اللہ ہر چیز سے قادر تو سزا کیوں نہیں دیتا کی وجہ یہ ہے اخیر وقت اللہ نے جو تمہارے میں جو تمہارے نصیب میں ایک مہلت لکھی ہوئی ہے ایک وقت لکھا ہوا ہے اس وقت تک اللہ تمہیں مہلت دیے جا رہا ہے تاخیر کیے جا رہا عذاب کیا جب اللہ کا وقت اللہ کی فکر کا وقت آئے گا پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا پھر تم سارے کے سارے رگڑے جاؤ اس سے پہلے اللہ ان کو سمجھا رہا ہے بتا رہا ہے آیت نمبر پچہتر سے انشاءاللہ کل